ٹھیک ہے سوگم کو سکتے نوڑی محمد صلی اللہ رسول الکریم انسان کے ایک انسان کا ایک مقصد ہے ایک اس کی ضرورت ہے آخرت انسان کا مقصد ہے دنیا انسان کی ضرورت ہے ہمیشہ آدمی مقصد پر ساری چیزوں کو قربان کیا کرتا ہے اور ساری منصوبہ بندی مقصد کو سامنے رکھا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مقصد جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے باقی چیزوں میں جو رد و بدل ہو سکتا وہ کرتا رہے تاکہ مقصد میں رد و بدل کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے اور باقی چیزوں میں جتنا رد و بدل کیوں نہ ہوتا ہوتا جائے اور بنیادی طور پر جو ہے تو اللہ کا تعلق ہی اس ترجیح کو کہتے ہیں کہ آدمی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے رہا ہاں جی؟ کی ساری سوچ فکر منصوبہ بندی کام ارادے ہمارے اس بنیاد پر اٹھ رہے ہیں مقصد کی بنیاد پر اٹھ رہے ہوں ضرور کی بنیاد پر نہ اٹھ رہے ہوں انسان جو ہے ایک اپنی اپنی کمپنی سے ضرورت کو بہت عام سمجھتا ہے اور اس کے لیے سارے اصولوں کو ترتیبوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ناراضگی کو موڑ لیتا ہے اور مرتبہ لیاقت خراب ہوتی ہے دنیا میں خاطر اچھی ہو بھی رہی ہو دنیا بھی آخر میں انسان کے لیے وہ بال بن کرتی ہے وہ بال بن کی آخر ضائع ہوئی اس کی دنیا بھی ضائع ہوئی ایسے آدمی یہ آپ نے لفظ سنا اردو نس نصب لین نس العین آدمی کا آخر العین کیسے کہتے ہیں نصب العین لین وہ چیز آنکھوں کے آگے نسل سور ہے نا نصب ہے ہمیں آنکھوں کے آگے نظر آتی ہماری آنکھوں کے آگے نصب سامنے کھڑا ہے یہ نصب العین ہے جو آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے نا تو آنکھوں کو کہتے ہیں نصب العین نصب العین ہے ہماری سامنے آنکھوں کے کھڑا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے ہر کسی کو پتہ ہے دوڑ کر جا کر ٹکراؤ گے اس کو پانچ پاس ہی ہوگا ایسے آدمی آخرت آدمی کا نصب العین مقصد اور نصب العین نصب العین گویا آنکھوں کے سامنے نصب وہ آدمی کسی بات کے لیے کچھ کرتا ہو آدمی اس کو دیکھا ہمارے ساتھی تھے ہمارے افسر سیکٹری ریٹائر ہوئے انہوں نے اپنے دفتر میں سامنے لکھا ہوا رکھا ہوتا تھا کہ کفا بل موت وائزن ہے کفا بل موت وائزن ہاں، وائزن ہاں۔ کفا بل موت وائزن موت آدمی کے لیے بس کافی شافی وائز ہے سامنے پر نگاہ پڑتی رہے کوئی سوچ ہو کوئی فیصلہ کرنا ہو یہ بات یاد رہے کہ دیکھو منڈل آخر کیے ہے یہ بات سمجھ رہے کوئی فیصلہ کرنا ہو کوئی لکھنا ہو اوپر سے دباؤ آئے تو اس کی طرف دیکھیں دباؤ آئے تو اس کی طرف دیکھیں اللہ اور یہ اصل میں شیطان کا ایک چکر اور جال ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کیا اس آزمائش میں آدمی کیا کرتا ہے میری طرف بڑھتا ہے یا مفاد کی طرف بڑھتا ہے آزمائش کا وقت وقت خواب اور اس میں شیطان نے پورا زور ڈالا ہوا ہوتا ہے ابھی نے ایسا نہ کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا ایسا نہ کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا پورا اس میں دباؤ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور اگر آدمی دباؤ میں آ گیا ہتھیار ڈال دیا اس کے بعد ہو گیا یہی جمنے کا وقت ہوتا ہے جمنے کا جماؤ کا ہی وقت ہوتا ہے سب جمنا ہوتا ہے نہیں کامیاب کرنے والا تو اللہ ہی ہے اور کبھی بات ترتیب کامیابی کی بنیاد نہیں ہوا کرتی اس کے فضول کبھی کامیابی کی بنیاد نہیں ہوا کرتی شارٹ کٹ نظر آتا ہے نا خراب راستہ شارٹ کٹ نظر آتا ہے یہ آدمی بسول ہو گیا پھنس گیا صحیح سے جلمان آ رہا تھا اسے اگر آدھے گھنٹے میں سے پہنچنا تھا خراب رستے بھر گیا جاتے گھنٹہ لگ گیا چہتان کے بھی ہے کہ آدمی کو پہنچا راستہ شارٹ کٹ بتا دے کہ اس سے مسئلہ الگ ہے جب تو آپ آپ سے نیکی خیر کے لیے آپ آپ کو ترتیب بتاتے ہیں اب آپ کی سختی ہوئے مشکلوں میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں ترغیب دیتا ہے باقاعدہ ترغیب ادا ترغیب چلتی ہے تو رحمانی ترغیب بھی چلتی ہے اور شیطانی مثالی بھی چلتی ہے پھر فریق کو دبا لیتا ہے اس سے منہ موڑ لیتا ہے دوسری کو لے لیتا ہے بس اپنے لیے فیصلہ کر لیتا ہے آدمی نے آخرت کو اللہ کی رضا کو آخرت کو سامنے رکھا اور اس بنا پر فیصلہ کیا بس اس کی اپنی کامیابی ہوگی ایسے بادل بادل بادل چڑھ چڑھ کر آئیں گے آدمی کو دبنے کے حالات آج مشکلات کا لاتا ربڑ کو کھینچے ایسی آ جاتی ہے کہ پھا کے نہیں کھینچتی ہے بہت تنگ کرتی ہے اس جگہ یہی تو جگہ ہوتی جہاں سے ٹوٹنا ہوتا ہے ہاں جی؟ مگر مطلب تھوڑا سا اور زور مانگتی ہے اس نے اپنی آخری حد جو تھی آخری جو اس نے کر لیا آخری عمل اس نے کر لیا اب یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے تھوڑا سا اور زور لگایا بس میں ٹوٹ ٹوٹ جانا باہر آگے سے وہ جگہ ہے جو حق و بادل کی آزمائش انسان پر آتی ہے وہ بھی ایک سخت عمل کی شکل میں آتی ہے ایک ریزسٹینس کی شکل میں آتی ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے باطل کوشش کرتا ہے بادل کوشش کرتے ہیں اور ہمارے طریقے پر ہو گیا تو اسے خیال ڈال دیے ہمارے طریقے پر ہو گیا بس اللہ کی مدد سے اور بس کیا کھڑے میں اور جم گیا آدمی بس مل گا تو اللہ نے مدد کرنی ہے نے کا رب اللہ تم مستقام ہو جن لوگوں نے کہا ہمارا رب بلا ہے پھر اس پر جمے اقبان کا بول کافی نہیں ہوا جب وقت آزمائش کا آیا اور اس وقت جماؤ کا سبوت دیا تب جو ہے مدد کا انسان مستحق بنتا ہے جب قریش نے مذاکرات کی ہے نا ابو طالب ہے تو انہوں نے بلا کر بتایا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں اور کئی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے اور اس کو آپ بت کرتے ہیں دیکھیں اب میری کتنی مرے اور میرے لیے کتنی مشکلات ہیں کتنے مسائل ہیں اور میں کیسے اس کو برداشت کر سکوں گا کیسے نبھا سکوں گا جواب یہ کہ کسی دان اگر میرے بھائی ہاتھ پر چیز رکھ لیں بھائی ہاتھ پر کام رکھ لیں اس بات سے پیچھے بھی نہیں اتنی مالو دولت اور عورتیں اور حکومت پہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں جو انہوں نے پیش کی ہے اگر ان کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ ایک ہاتھ پر لا کر رکھنا چاہیں اور دوسرے ہاتھ پر لگا کر رکھ اپنے شروع اور پھر کہیں کہ آپ اپنی اس بات سے ہٹ جائیں تو میں اس بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں یا تو یہ بات چل کر رہے گی یا اس پاس یہ ہے کہ میری گھر میں جا کر کے یہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوا جس کے قتل کا منصوبہ نہ بنایا گیا اور دین کا کام کرنے والے سے کوئی نہیں ہوئے ہیں کہ ان کی بقدر ان کی حیثیت سے جتنی حیثیت کا وہ کام کر رہے ہیں اتنی حیثیت کا ان کے خلاف عمل نہ ہوا ہو اور اونچی حیثیت میں کام کرنے والے لوگوں کے قتل کا منصوبہ ضرور بنایا جائے اللہ تبارک تعالیٰ انسان سے مطالبہ ہی استقامت کا کرتا ہے یہ جو رحمت اللہ کا قول ہے کال استقامت ہو فوق الکرامت ہے یہ استقامت جو ہے کرامت سے بھی برتر چیز ہے اسی وجہ سے کہ ہمارے خیر پر جمنا اس پر جماؤ آدمی کو نصیب ہو جائے گا اللہ کے تعلق میں جباؤ ہو جائے ہمارے خالہ پر جباؤ جائے برائی سے بچنے پر جباؤ نصیب ہو جائے تو یہ آدمی آدمی سفر ہے جو آدمی پانی پر چل رہا ہے یا وہاں پر رہا ہے اس طرح کے جانوروں کو دور کر رہا ہے اس میں وہ افضل ہے جو نیکی پر جم رہا تو جمنے کا مظاہرہ کرنا یہ ساری کوشش ہم جو کر رہے ہیں اس کی ہوتی ہے پہلے درجے میں اللہ اپنے فالو تو فی فرمائے دوسرے درجے میں اللہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور تیسرے درجے میں اس کے ساتھ جو پرہیز مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور چوتھے درجے میں پھر اللہ پاک اس پر جمنے نصیب فرمائے جم جائیں جب ان شاء اللہ جم گئے بس اللہ تعالیٰ کی طرف آسانی ہے دل چائے میں چاہے آدمی کرے دل کی چاہا ہو تو ہر کوئی کرتا ہے اس لیے کہتے کہتے ہیں بزرگ ہیں کہ وہ عمل جو چاہ کے بغیر کیا جائے اور تکلیف اٹھا کر کیا جائے اس کے ساتھ عمل کے مزید مجاہدے کا سواد بھی دل لگ رہا لطف آ رہا فوٹو فوٹو کرنے سے مجاہدے کا سواب اس کو نہیں مل رہا ایک آدمی کو نیکی کر کے بہت لطف آ رہا ہے دوسرے کو نیکی کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ گویا نیکی بھی کر رہا ہے ساتھ نیکی کا بھی برداشت کر رہا ہے اس سواد ہوا سواد اس کا زیادہ ہے کامل ہو گیا کیونکہ اس سا کیا سا آدمی اس بات کو کر لیتا ہے اس کی عادت پریشانیاں بنتی ہے اس میں آدمی کو لطفانے لگتا ہے مثال میرے ذمہ دار کا واقعہ دن کیا کرتے ہیں اب یہ میرا خراب ہے دو سال ہو گئے ہاں جی۔ دار بیوش ہو گیا لڑکیاں صاف کرنے والا بیوش ہو گیا اس کو اٹھا کر اسپتال لے کے ڈاکٹر صاحبان نے کوما اس کو لیبل کر کے سارے ٹیسٹ کرا دیے ٹیسٹ سارے نارمل آ رہے ہیں ٹیسٹ کوما میں آدمی ہے گی کوئی تشخیص نہیں ہو رہی ہے بڑا ذمہ دار کو آیا اس کی اس کیا بات کہا یہ بیوش ہوا ہے ڈاکٹر صاحبان کو پتہ نہیں چلتا ہے تشخیص نہیں ہوتی نقصان دو ہے انہوں نے بتایا کہ سرکاری افغانی دکھانے کے پاس سے پتھروں کی دکان کے پاس سے یا تازہ کسی اٹھا کر لایا گائی اس کو آدمی اٹھ بیٹھا خوشبو سے آدمی دو چاہیے ہاں جی؟ کیونکہ اس کی عادت اس بدبو بن گئی تھی عادت اس کی بدبو بن گئی تھی اس میں لطف آ رہا تھا اور خوشبو سے اس کو خوف رہی یعنی ساری دنیا کے انسان کہتے ہیں خوشبو میں لطف ہے یعنی اور بدبو میں خوف اس کے نزدیک خوشبو میں خوف ہے بدبو میں لطف ہے کیوں تو اس نے اتنا بدبو کے عمل میں اپنے آپ کو لگایا ہے کہ وہ بدبو کے عمل کی عادت بنا بنائے اب اسی میں اس کو لطف آ رہا جب ایک برائی عدتیاں بن سکتی ہے ایک بدبو تو سانیہ بن سکتی ہے تو کیا نیکی نہیں بن سکتی تو مجھے اتنا ہو کہ نیکی سانیہ بن جائے اور جو ہے معاشیت اور گناہ ہمارے لیے جو ہے وہ کوف کا ذریعہ بن جائے اور یہ بار بار تکرار سے بات ہوتی ہے کہ کرتا تھا آدمی کرنے کے بعد عادت بن جائے گی اس کی عادت سے مجبور اور کر رہا ہوگا پھر جب اس کو اللہ خلاف نیت نصیب فرمائے گا تو عادت عبادت بن جائے گی بار بار کرنے سے مشق سے پہلے عادت تو بنایا آدمی اللہ خلاف کی توفیق نصیب فرمائے فرمایا اللہ عادت کو عبادت سے بدل کر دے بس آدمی کے لیے آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ مال کو قبول فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو آسانی کی آسانی کو دے آخرت آسان قبر آسان اللہ تعالیٰ آخرت کو آسان فرماتے ہیں سب سے بڑی ضرورت کی بات ہے پھر قبر کو اللہ آسان فرماتے ہیں دوسری بڑی ضرورت پھر اللہ دنیا کو آسان فرما کیونکہ یہ عارضی اور ہے ضرورت درجۂ قوم کی ضرورت اول کی ضرورت نہیں ہے درجۂ قوم کی ہے ایک آخر میں اللہ تبارک اس کو بھی آسان کر دیتا اللہ والا مسائل پر سمجھے ہوتے یا سارے مسائل کو اللہ کی رضا پر قربان کیا جائے جب رضا مل جائے تو آخرات بروز قبر بروز دنیا بروز ساری باتوں میں اس بات کو سمجھا ہوتا ہے کہ وسائل جمع ہو جائیں وسائل زیادہ ہو جائیں گے خاص جس طریقے سے ہوتے ہیں جمع ہو جائیں گے اور ان سے ہمارا حالات درست ہوں گے ہمارے خیال میں وسائل <coughs> سے حوالات ہوں حالانکہ اللہ تعالیٰ احوال کو وسائل اس کا ذہری ذریعہ اور اس کا حقیقی اور کیری ذریعہ <coughs> میں اگلے مہینے اجتماع کرنے کا ہمارا ارادہ ہے نا ڈاکٹر سفیر صاحب کہہ رہا تھا کہ اس طرف والے لوگ نمازی ہیں اور اس طرف والے لوگ نمازوں میں سست ہیں ڈاکٹر صاحب جب آئیں گے تو آپ دونوں علاقوں کے حالات کو بالکل واضح پا پا لیں گے اس طرف کے حالات کیسے ہیں اس طرف کے حالات احمد کے واضح اثرات نظر آ رہے ہیں علاقے پر نظر آ رہے ہیں علاقوں پر بعض مسائل جو ہیں وہ امال ہوتے ہیں لوگ ان کو درست کرنا چاہیں جب تک ان امال کو درست نہ کیا جائے وہ حالات درست نہیں ہوتے بنیاد میں جتنا گرد ہے اس میں افراتفری دیکھتے ہیں بنیاد اس کے امال ہے ہمارے امال ایسی افراتفری میں اللہ تبار کرنے کو اس کے کچھ لوگ افراتفری میں دوسرے اطمینان میں اخبارات میں آیا تھا ڈر کے خلاف کا ایک خلاف تھا دس بارہ واقعہ لوگوں نے پڑا ہوا اس میں تو ایک مقامی لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرت یہ ہوئی کہ پانی کا دریا پہاڑ کے اوپر سے بہ کر آ رہا اس کی کیا تشریح توجہ ہے جی میں نے کہا جی میری تو اس وقت بون سال عمر سے ہماری بون سال عمر ہو گئی ہے پچاس بون سال ہے ہم جو ہے تو ایک پشاور کے پیسٹ میں اپنے علاقے میں بھی سنا ہے ایک کو سڑک کہتے ہیں ایک کو سڑک کہتے ہیں ہاں جی، ابو بہت جی ہماری ابو سمر جی، ہاں جی۔ اس کو کہتے ہیں مثلاً آیا ہے پچیس ہزار کیوسک پانی بادل لے کر آیا ہے برسانے کے لیے اور اس سے برسانا تھا تین دن میں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایسی بجلی چمکتی ہے کہ وہ سارا پانی اکٹھا کرتا ہے ہاں جی؟ سارا پانی اکٹھا کرتا ہے یہ پانی جب اکٹھا کرتا ہے تو پہاڑوں سے دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے یہ دریا بہ کر بستی ایک بستی پر آیا ہے کہ اس بستی میں بہت مالدار لوگ پکے مکانات ان کے مسجد ہیں اور ایک آدمی مسجد بنانے کے لیے آیا اور اس کو لوگوں نے بگایا ہے مسجد بنانے اس میں ایک تبلیغ والا ساتھ بھی رہا تھا اس کا فقط کچا مکان تھا بوڑھا بھی تھا اور مکان بھی کچا تھا اس کا یہ آدمی کہتے ہیں میں رات کو دو بجے جاگا ہوا تھا نماز میں نے پڑھی کتنے میں سارا ہنگامہ ہوا کہتے میں جب باہر نکلا تو اوپر سے ایک دریا چل کر آ رہا ہے بستی کی طرف ہماری آ رہا ہے اس پانی کو جب میں دیکھا پانی کو جب میں نے دیکھا اپنے مکان کو دیکھا میں نے کہا ہمارا مکان تو گیا بہت لوگوں کو تو پکے مکان ہمارا مکان گیا کہتے اتنے میں سیلاب نے ایک درخت کو گرایا وہ درخت میرے مکان کے آگے آ کر اس پہ لیٹ گیا تھا یہ سیلاب یہ بڑے بڑے پتھروں کو بہا رہا تھا وہ پتھر آ کر انہوں نے جو ہے تو کہتے سامنے میرے درخت کے ساتھ ایک قطار بنائی اور قطار بنا کر کہتے میرے مکان کے آگے دیوار بنا کر پانی کو ریلے موا پانی کے جب ریلے کو موڑا کچے مکان سے تو ریلا مڑ گیا پکے مکان سے جب بڑھ گیا تو بڑے بڑے پتھر سے لوڑ کر رہے تھے پتھر لوڑ کر آتا دیوار کو مارتا تھا دیوار گرتی تھی اور لنڈر بیٹھتے نظارہ دیکھا تھا کھولا نظارہ دکھایا صبح تو بستی پر پانی پھرا ہوا اور حکومت کی امداد آئی انہوں نے یہ کتے سونگنے والے کتے لاشیں نکالنے کے لیے لائے چالیس لاشیں نکلے دبی اور دو پھر بڑے اس میں ہوئے ایک تو اس طرح تھا کہ کشمیر کے جہاد میں لڑا ہوا ایک آدمی تھا مجاہد تھا حکومت نوجوانوں کو لے کر لے جاتے ہیں اس میں لڑا ہوا تھا شہید ہوا ہوا آٹھ سال اس کو ہوئے تو سیلاب کی جگہ سلادہ کتوں نے جا کر وہاں سے پنجے مارے لوگوں نے کہا جی سلاد کا جگہ نے کہا نہ پنجے یہاں پر کو کھودو میں آدمی ہے تم نے جب جگہ کو کھودا تو اس میں سے شہید کرو تازہ اچھا بات پھر یہ کتے آئے ایک مکان گرا ہوا تھا برامدہ اس کا تھا چپس والا برامدہ اس پر کتے نے پنجے مارے لوگوں نے کہا جی تو پکا برامدہ ہے چپس کا برامدہ ہے کہا نہیں اس کو کھودا اس نے آدمی اس برامدے کو وہ پکے فرش کو ہٹایا گیا نیچے سے برامدے کو کھودا گیا اور نیچے سے آدمی کی لاش یہ کچھ چند سال پہلے آ کر آیا ہوا آدمی کا بستی میں واللہ عالم مجھے اب یاد نہیں رہا کہ وہ مسجد بنانے والا آدمی آیا ہوا تھا یا کوئی اور تھا اس کو مقامی لوگوں نے قتل کر کے برامنے میں دفن کر کے اس پر کا فرق کر دیا اس کی لاش کی وہ غریب کو پیسہ سنایا تھا سر پیسے لے لیے تھے مسجد سے مسجد بنانے کے پیسے لے لیے تھے اور آدمی کو قتل کر دیا تھا کو وہاں دفن کیا صاحب آپ نہیں سنا ہوگا نہیں سنا یہ اور میں نے وہاں مقامی ساتھی سے کہا کہ اس واقعے کو لے کر ہم مسالے بھی شائع کر دیں گے بتا موت واقعہ ہے واد سمود کے تو پہلے گزرے ہیں آج کل بھی ہوتے ہیں بات ہے یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کا یاداشت احساس وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو سن بلّہ فقط ہو جائے اللہ مستقیم جس سے مارا پنجا ہاں جی جسے پنجا مار کے پکڑا اللہ تبارک تعالیٰ کی زیادہ جلال کو ہاں جی احتسام کہتے ہیں فشتے کہتے ہیں منگول خول آج ہو بلا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے جس استاد صاحب سے پڑھا ہے فشت میں نے پڑھایا ہے میں نے کہا منگیا تو بلّہ کیا منگول خدے پورے خخ کرو کل ہو گئی اللہ مستقیم کو یقیناً اس کی ہوگی رہنمائی سیدھے ہفتے کی طرف میت وسلی اللہ فخر ہو گئی کی رہنمائی ہو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہم پر آدمی ہمت کر کے اس کو اس بار کو لے اور اللہ تعالیٰ پر احسان فرمائے اس سلسلے میں جو اللہ والے ہوں ان کو اللہ دین کا فہم دیا ہوا ہو اور فراست بھی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ بھی ہوا ہم پوچھ پوچھ کر چلتے رہا آدمی کی فراست ہو جاتی ہمارے بزرگ رہے ہیں حیدرآباد دکن میں یاقوب مجزی رحمۃ اللہ علیہ صحبت سے باہر کروں گی یاقوب مجزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اس نے کہا کافی میں درخواست دے رہا ہوں اپنے کسی کام کے لیے اور میں کہا مجھے میرا کام نہیں کرتا اور میں دعا کے لیے آیا ہوں تو ایسے خیال آیا کہ آپ کا کیا کام ہے اور کیا درخواست رہتے ہیں اس نے اپنی جو درخواست دی اسے لکھی ہوئی درخواست آ گئی کہتے میں نے اس کو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ محکمہ نے جو فلاں فلاں جاتے کی ہیں فلاں آدمی مجھے یہ چیز دی ہے اور میں نے مجھ پر ظلم کیا ہوا ہے مجھے یہ چیز نہیں دیتے ہیں سارے اعتراضات سے بھری ہوئی اور ان کے سارے ایپ محکمے والوں کو گنے کہتے میں نے ان سے کہا کہ آپ اس درخواست کو تو اس کو چھوڑ دیں آپ ایک اور درخواست دیکھیں ہیں کو بڑا مہربان ہے اس سے پہلے بھی لوگوں پر مہربانیاں کی ہوئی ہیں بدقسمتی سے میں مہربانی سے رہ گیا ہوں میری اپنی قسمت کی تو کیا خرابی مجھے نہیں ملی ہے اور میں اس بار کی درخواست کرتا ہوں توقع رکھتا ہوں کہ محکمہ فراخدری کی وجہ سے اپنے رویے سے ساتھ ہی نمرہ کرتے میرے مسئلے کی گا کہ اس کا مضبوط بدلا تبدیل کر کے مضمونی لکھوایا درخواست اسے یہ منظور ہوگی سارا کام سبحان اللہ کہ اللہ والوں کی ہے اللہ والوں کی خرافت کام ہے دعا دی ہے فراست کی ساری باتیں دعا ساری باتیں کام آ جاتے ہیں کل جو ہے تو ہم ایک جگہ فاتح کے لیے گئے کہ دنیا کے لحاظ سے بہت مزدار خاندان پڑھے لکھے لوگ افسریوں پر پوسٹوں پر اور خاندان میں پانچ آدمی قتل ہوئے ڈاکٹر انجینئر افسر یعنی ایک ڈاکٹر کو بھی قتل آپ اس کی دشمنی میرے پاس آ کر میں آئے تھے ایسے پریشان ہو کر کہ ہمارا اب کیا ہوگا مجھے سوال کیا ہمارا اب کیا ہوگا ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا کہ چلے ابھی آئے ہیں میں نے دیکھیں آپ کے جو آبا و اجداد تھے ان کا ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے ساتھ تعلق تھا آتے جاتے تھے ان سے پوچھتا زندگی گزار رہے تھے چل رہے تو ایسے ہینڈ کے طور پر میں نے ان کو یہی بات بھی کہ خاندان کے دوسرے خاندان کے طور پر کہا کہ خاندان خاندان ہے لیکن یہ اللہ نے کو فرمایا ہوا ہے کہ اپنے زندگی گزارنے میں بزرگوں سے ہمارے مشورہ کرتے رہتے مینیا کی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو جلدی غصہ آتا ہے غصے میں سوچ آنے تک کر گزرتا ہے اور جب اس کو سوچ آتی ہے اسے پھر بہت ہنگامے مشکلیں کی ہوئی ہوتی ہیں اور ایسا ہٹ دیا جی، میں کہا خاندان نہیں تھی مینیا ہے مینیا کی تکلیف ہے ذہنی جو بیماری ہوتی ہے مینیا کی تکلیف ہے اسے اسی میں اگر بڑھتے ہیں بس درد کرتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں کے بڑوں کا تعلق تھا اور ان سے پوچھ پوچھ کچرا کرتے تھے اس زمانے میں یہ آپ کے مسائل نہیں تھے نے کہا یہ آپ ٹھیک ہے اس وقت ہمارے مسائل نہیں میں کہا بھی ہمارے مسائل کا حال ضروری ہے آپ کے مسائل کا حال اب بھی ہے ایک بات ہے مسائل کا حل وسائل بنی ہے اس مسائل کا حل اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اللہ کا تعالیٰ کا فضل و کرم تو زندگی کو درست کرنے سے ملتا ہے اور زندگی پر نگاہ ڈالتے جائیں جہاں کمی کوتا نظر آئے خاص درست کرتا گیا درست کرتا گیا تاکہ اللہ پاک کی مدد کا رحم کا مستحق بنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ